وہ کے میں کدے سے چل گیا ساتھی اٹھ کے میں کدے سے چل گیا ساتھی وہ میں وہ کن وہ سراہی وہ جام باقی ہے خوف و و تازی و سزا رہنے دے میرے ہوٹوں پہ سدا حق کی سدا رہنے دے مال کے روز مقافات کو راضی کر لے خاک میں وقت خفا ہے تو خفا رہنے ہفا میرے واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام پاکستان میں سپاہ صحابہ کا یہ تاریخ سال اجتماع مولانا حق نواز کی شہادت کے بعد شیعہ کو یہ باور کرانے کے لیے کافی ہے کہ جس جگہ پر شہید نامو سے صحابہ نے ہمیں کھڑا کیا تھا ہم اسی جگہ پر موجود ہیں میرے ساتھیوں شیعہ کا کفر پوری دنیا میں سورج کی طرح روشن ہو چکا ہے اور اس سلسلے میں سب سے کٹن کام سب سے مشکل کام وہ تھا جس میں شیعہ کے کفر کو پاکستان کے سٹیج پر بلند کرنا تھا اور اس کفر کو چوراہے میں ننگا کر کے حق روا جھنگی خلفائے راشدین کی وکالت کرنے والا خود انہی کے حضور پہنچ چکا ہے میرے ساتھیوں آج کی یہ کانفرنس پاکستان اور ایران کے شیعہ کو یہ باور کرانے کے لیے کہ مولانا حق نواز جھنگوی کا مشن زندہ ہے شیعہ کو کافر جس طرح حق نواز جھنگوی نے کہا اسی طرح ان کے کفر کا مقدمہ ان کے کفر کا اعلان ان کے کفر کا دعویٰ ان کے کفر کا کیس سپاہ صحابہ پوری دنیا میں پیش کر کے رہے گی خمینی قبر سے بھی نکل کر آ جائے اور پاکستان کا شیعہ الٹا لٹک جائے سپاہ صحابہ کے ایک بچے کو بھی اپنے موقف سے روک نہیں سکتا والوں سپاہ صحابہ کے راستے میں رونے اٹکانے والوں سپاہ صحابہ سے اختلاف رکھنے والوں اس سے بڑا کیا جرم ہوگا کہ خمینی نے اسلام کے نام پر گیارہ فروری انیس سو انسی میں انقلاب برپا کیا اس انقلاب کو پاکستان کے بہت سارے مسلمانوں نے غلط فہمی کی بنا پر اسلامی انقلاب کہا لیکن اس کی پہلی کتاب اسلامی حکومت اور ولایت فتی جب تیرہ زبانوں میں چھپ کر پوری دنیا میں عام ہوئی اور اس کے ایک سو اکیس صفحے پر جب خدینی کی یہ بات دنیا کے سامنے آئی جس میں اس نے لکھا کہ ہمارے بارہ اماموں کا درجہ اتنا بلند ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء بھی اس مقام کو نہیں پا سکے وقت خمینی کی یہ کتاب پاکستان میں چھپی اس وقت ضروری تھا کہ مولوی اٹھ کھڑا ہوتا پیر اٹھ کھڑا ہوتا چودھری اٹھ کھڑا ہوتا مدرسے کا مولوی اٹھ کھڑا ہوتا اور پیغمبر کے اس حکم کی تعمیل کرتا جس میں نبوت نے سرایا ادا علما عالم ہو جب کتنے اس وقت اور جب صحابہ کو گالی دی جانے لگے تو مولوی کو چاہیے میدان میں اتر آئے پیر کو چاہیے کفن باندھ لے میدان میں اتر آئے اگر ایسے وقت میں مولوی چپ کر گیا پیر چپ کر گیا پیغمبر حضور نے فرمایا لعنت اللہ بل ملائی کتی بل رات یجمعین میرے دوست نبی نے فرمایا فرشتوں کی لانت ہے دنیا کی لانت ہے حق نواز جھنوی پاکستان کا وہ نبے کلندر تھا جو مجدد الفسانی کی تمناؤں کا پیغامبر تھا شاہ ولی اللہ کی آرزوں کا محور تھا امام غزالی کے فلسفہ اسلام کا حدیقہ تھا ابو حنیفہ کی عظمت کا پیکر تھا احمد بن حنبل کے استقلال کا پیکر تھا صحابہ کی عظمت کا نقش تھا اس نے مصلح کو چھوڑا اس پر قتل کے کے کے کے مقدمے مقدمے قائم ہوئے اس اس اس اس اس اس کو کو کو گالیاں دی دی دی دی گئی برا کہا گیا گیا گیا کا راستہ روکا داخلے بند کیے گئے جیل جیل میں میں ڈالا لیکن وہ وہ وہ جا کر کر کر قتل سے دکھ اٹھا نبوت مشن کی تکمیل کرتا رہا سیا کو للکارتا رہا ایران کو للکارتا رہا اس کے پاس اخبار ہوتا وہ اخبار میں چیختا اس کے پاس ریڈیو ہوتا وہ ریڈیو پہ چیختا اس کے پاس ٹیلی ویژن ہوتا اس اس ٹیلی ویژن چیختا کے پاس کتابیں ہوتی کتابوں میں چیختا اس کے پاس نے باندھا میدان میں اتر آیا اس نے باندھا سر پہ باندھ کر چلتا چلا چلا گیا گیا بڑھتا اور جب اس نے جان دے دی تو پاکستان کا نسلت پسند سنی کہنے لگا حق نواز سچا تھا اور اس کو ہوش آیا کہ حق نواز تو نبوت کی ڈیوٹی پوری کر رہا تھا جنگی نشیوں کا سر رگڑا بے مستقل اندر دھر رگڑا بے مستقل اندر دھر رگڑا جنگی نشیوں کا سر رگڑا بے مستقل اندر دھر رگڑا بے مستقل اندر دھر رگڑا یہ میرے ہاتھ میں ہونے کی کتاب کشمل اس طرح سے نے ہوئی کے مر جانے کے بعد یہ کتاب ایران میں پھر دوبارہ شائع ہوئی ہے یہ کتاب پرانا ایڈیشن ہے کتاب کا نام ہے کشپر صاحب کے نمائندوں ایڈیٹروں مولویوں چودھریوں یہ خمینی کی کتاب ہے کسپر سہار تیرہ زبانوں میں چھپی ہے اس کتاب کے ایک سو سات سفے پر خمینی نے کیا ہے فارسی میں کتاب ہے کہ میں ایسے خدا کو خدا کیسے مانوں جس نے عثمان اور معاوضہ جیسے بدتماش لوگوں کو خلیفہ بنا دیا Oh, my God. تعداد ہے جن کے ساتھ میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ بڑے بڑے علماء جس نے یہاں جنہوں نے یہاں تقریر کرنی تھی وقت کی قلت کی وجہ سے تقریر نہیں کر توجہ کیجیے یہ کتاب ہے یہ کتاب کتاب کا نام ہے کتاب کا نام ہے شہیدہ انقلاب دیکھیے یہ خمینی کا فوٹو ہے اور خمینی کی آخری ملعون تحریر ہے آخری کتاب ہے کئی مسئلہ پسند سیاستدان کہتے ہیں اس نے شروع میں عمر کو کافر کہا تھا بعد میں نہیں کہا یہ خمینی کی آخری کتاب ہے صحیح سے انقلاب اس کا نام ہے اس کتاب کے شپالی صفحے پر خمینی بکتا ہے خمینی بکاس لکھتا ہے خمینی تجل کا اظہار کرتا ہے اور اس میں لکھتا ہے کہ آج کی کہتے ہیں میں غلط کے ساتھ دعویٰ کرتا ہوں کہ آپ کی ایرانی قوم کا درجہ بہتر ہے دیکھیے یہ کتاب دیکھیے یہ کتاب یہ کتاب یہ کتاب پاکستان میں چھپی اس کتاب پر یہ دیکھیے تحریک نفاذ کا جا فجا پاکستان اس کتاب پہ لکھا ہے پاکستان میں چھپی ساجد نقوی نے چھاپی اس کے بعد تم کہو گے کہ تم شیعہ کے بارے میں سختی کرتے ہو یہ کتاب ایران سے کب کرائی ہے توجہ کیجیے ایک دو فیصلوں کا اعلان بھی ہونا ہے یہ کتاب ہے حق حقرقی ایران سے چھپی ہے چھاپا دیکھو لکھائی دیکھو پارلیمنٹ ایران کے فیصل سے یہ کتاب خمینی نے چھاپی ہے اس کتاب کے دو سو پچاسی صفحے پر خمینی کیا بکتے ہے خمینی کیا لکھتے ہیں اس کے دو سو پچاسی صفحے پر کہیں مہدی آئے گا جیسے مدینے جائے گا اور مدینے جا کر حضور کے روزے کے سامنے امام مہدی کھڑا ہو جائے گا لوگوں سے کہے گا حضور کی قبروں کے ساتھ یہ دو قبریں اور کس کی ہیں لوگ کہیں گے یہ ابو بکر عمر کی قبریں ہیں امام مہدی کہے گا ان کو یہاں دفن کیوں کیا گیا لوگ کہیں گے یہ رسول اللہ کے رشتے دار تھے نبی کے سسر تھے وہ کہے گا یہ سارا کام غلط ہوا وہ آگے بڑھے گا وہ امام مہدی حضور کے روزے کی دیوار توڑے گا اس کے بعد قبر اکھیڑے گا ابو بکر عمر دونوں کو قبروں سے نکالے گا اور نکال کر ان کو کوڑے بسائے گا کوڑے برسانے کے بعد ان سے کہے گا اے ابو بکر دنیا میں چودہ سو سال سے جتنے گنا ہوئے وہ تمہاری وجہ سے جتنے زنا ہوئے وہ تمہاری وجہ سے جتنی بدماشی ہوئی وہ تمہاری وجہ سے اگر تم علی کو خلافت دے دیتے یہ زنا نہ ہوتے یہ بدماشی نہ ہوتی نہ اس بلّہ اس کے بعد وہ امام کیا ابو بکر اور عمر کو زندہ کر کے ایک طرح پر لٹکا دے گا اور اس کے بعد قسم اتارے گا اور اتار کر کہے گا کہ تمہارا سارا قصور ہے وہ ہاتھ جوڑ کر کہیں گے واقعی ہمارا قصور ہے اس کے بعد ایک ہزار مرتبہ زندہ کرے گا ایک ہزار مرتبہ صدیق کو کو عمر مارے گا اسی طرح قیامت تک وہ قتل ہوتے رہیں گے وہ مرتے رہیں گے یہ ہے کتاب دو سو پچاسی سفا حق یقین ہے ایران سے چھپ کر آئی ہے اس کفر کے بعد اس تجل کے بعد اس فریب کے بعد جو سیاست دان جو مولوی جو تیر جو ایران کے ٹکٹ پر حج کرنے والا عمرہ کرنے والا ایران کی ترتی کرنے والا شیعہ کو کافر نہیں کہتا تو مرتب نہیں کہتا ہمارے نزدیک بس مسلمانوں میں شیعہ کا ایجنٹ ہے نہ پہلے مسلمان تھا نہ آج مسلمان ہے توجہ دیکھیے ان سارے امور کے بعد ان دلائل کے بعد آج اس اجتماع میں اپنے مرحوم ہوم مولانا حق نواز کا وہ مقدمہ پیش کرنا چاہتا ہوں آخری بات کرے توجہ کسی آخری بات سنیں بھائی جہاں کی ہوگی ہے ایک منٹ آخری بات کیا کروں توجہ کیجیے شیلا نے پورے ملک میں شور مچایا لیکن آج میں اس اجتماع میں ساجد نقوی کو ایران کی رس کو ایرانی حکومت کو پاکستان کے شیعوں کو چیلنج دیتا ہوں کہ تم توحید کے دشمن رسول کے دشمن صحابہ کے کے دشمن اہل بیت دشمن حق نواز جھلوی کی شہادت کے بعد زیادہ نام فاروقی تم پر کفر کا سکا لگاتا ہے تمہیں اعتراض ہے تم حق نواز کی طرح اسی چیلنج کا اعلان کرتے ہوئے میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں کہ آؤ سپریم کورٹ میں مجھ پر مقدمہ کرو ہائی کورٹ میں مجھ پر مقدمہ کرو سیشن کورٹ میں مجھ پر اگر تم مقدمہ نہیں کرتے بے نظیر مقدمہ کرے نواز شریف مقدمہ کرے آبدہ مقدمہ کرے اسلامی اتحاد مقدمہ کرے پیپل پارٹی مقدمہ کرے کہ یہ سپاہی صحابہ اس کا نیا سربراہ ہمیں کافر کہتا ہے آؤ تم بھی عدالت میں آؤ میں بھی عدالت میں آؤں گا میں حق نواز کے شاگرد اور رفیق کی حیثیت سے تمہارا کفر سپریم کورٹ عدالت میں ثابت نہ کروں میری سزا گولی ہے مجھے دار پر لٹکا دیا جائے آخری اعلان سنیں دیکھیے اعلان سنیں ایک ضروری اعلان ہے ایک منٹ آخری ضروری اعلان ضروری اعلان سماپت فرمائے دیکھیے گلگت میں مسلمان جیلوں میں نے ہیں شیعہ نے تشدد کیا ہم اس کا احتجاج کرتے ہیں محکمہ اوقاف کے علماء نے احتجاج کیا پنجاب حکومت نے ان کے لے کر دیے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں دیکھیے ایک بات یاد رکھیے مولانا حفاظ کی شہادت کے بعد اب شیعہ کے کفر کو نئی تکلیف سے پوری دنیا تک پہنچایا جائے گا اور میں انجمن سپاہی صحابہ کے سرپرست اعلیٰ کی حیثیت سے آج اعلان کرتا ہوں کہ آج کے بعد انجمن سپاہی صحابہ طالبات قائم کی جا رہی ہے سکولوں کالجوں میں لڑکیاں سپاہی صحابہ قیام کریں گی اجمل سپاہی صحابہ خواتین کے قیام کا اعلان کیا جا رہا ہے انجمن سپاہی صحابہ ریلوے میں قیام ہوگی سی اے میں قیام ہوگی اساتذہ اور سکولوں کے اور کل جو لگ چارج میں قائم ہوگی انمل سپاہی صحابہ ملوں کے مزدوروں میں قائم ہوگی انمل سپاہی صحابہ کارخانوں کے مزدوروں میں قائم ہوگی انمل سپاہی صحابہ ڈرائیوروں میں قائم ہوگی کنڈکٹروں میں قائم ہوگی انمل سپاہی صحابہ بچوں میں قائم ہوگی انمل سپاہی صحابہ عہدے داروں میں قائم ہوگی انمل سپاہی صحابہ ایم ایل میں قائم ہوگی اور ایم پی او میں بھی قائم ہوگی اور اجمل سپاہی صحابہ نے فیصلہ کیے عید کے بعد توجہ آج سے آج سے بال اسلام آباد میں اجمل سپاہی صحابہ آل پاکستان ریلی کر رہی ہے اسلام آباد میں احتجاج کے طور پر آج سے بال عید الفطر کے پانچویں دن انجمن سپاہی صحابہ اسلام آباد میں ریلی منعقد کرے گی اور اس کے ساتھ انجمن سپاہی صحابہ نے پورے پاکستان میں چار سوائی کنوینشنوں کا فیصلہ کیے ہیں جس میں پہلا کنوینشن اکتیس مئی کو صوبہ سرحد میں ہوگا اور دوسرا کنوینشن سمجھو چار جون کو صوبہ سندھ کا کراچی میں ہوگا اور اس کے بعد تیسرا کنوینشن دو جون کو کوئٹہ بلوچستان میں ہوگا اور چوتھا کنوینشن پنجاب کا ملتان میں یا جھنگ میں گیارہ جون کو ہوگا اور اس کے بعد آزاد کشمیر میں کنوینشن ہوگا اور اس کے بعد پاکستان میں سطح پر تین روزہ تربیتی کنوینشن ستمبر کی چھ سات آٹھ ستمبر کو ہوگا تو سپاہی صحابہ کو ہر سطح پر منظم کریں گے اور سال میں کئی زبانوں میں لاکھوں کی تعداد میں شیعہ کے کفر کا چرچا گلی گلی میں کریں گے جو کچا کوچا میں کریں گے اسی راستے میں یا مر جائیں گے یا شیعہ کو ناک کرنے جائیں گے اور تیئیس مارچ تیئیس مارچ کو پورے پاکستان میں اصل اصل سازش کرنے والے مولانا حق نواز کے بڑے قاتلوں کو کی گرفتاری کے لیے تیئیس مارچ کو پورے پاکستان میں سپاہی صحابہ احتجاج کرے گی آپ اس کے لیے تیار ہیں جلسے بھی ہوں گے جمعوں میں احتجاج ہوگا مظاہرے ہوں گے کہ چار آدمیوں کے علاوہ جو اصل پیچھے قاتل ہیں ان کو گرفتار کیا جائے آپ اس احتجاج میں شریک ہوں گے اور آخری بات کہتا ہوں کے اس مشن کی تکمیل کے لیے کارکنوں کو چاہیے کہ گلیاں گلیوں میں کوچے کوچے میں پھیل جائیں واخر الدہ الحمد للہ